ابھرتا ہوا سوال مسلمان تو صدیوں سے موجود ہیں ماضی بعید میں بھی موجود تھے اور ماضی قریب میں بھی مگر وہ کون سی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے بعض مسلمانوں کو بنیاد پرست کا لقب دیا جا رہا ہے کیا ان مسلمانوں نے کوئی نیا عقیدہ ایجاد کیا ہے یا کسی دینی رسم کا اضافہ کیا ہے اس کا جواب نفی میں ملے گا پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک یہ اصطلاح موجود نہیں تھی جو آج زور شور سے استعمال ہو رہی ہے اس نقطے پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بعض اہم حقائق سامنے آ سکتے ہیں اور یہ وہ حقائق ہیں جنہیں چھپانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے مگر اب ان حقائق کا منظر عام پر آنا ناگزیر ہو چکا ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہودیوں عیسائیوں اور ان کے ہواریوں نے اس کوشش میں ناکامی کے بعد کہ مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر مرتد کیا جائے یعنی وہ جس پیمانے پر مسلمانوں کو عیسائی یا یہودی بنانا چاہتے تھے اس میں جب وہ ناکام رہے تو انہوں نے اپنی کوششوں کا رخ موڑا اور اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو کافر تو نہیں بنایا جا سکتا البتہ اسلام سے نکالا جا سکتا ہے چنانچہ اس کے دستاویزی ثبوت شائع ہو چکے ہیں کہ عیسائی پادریوں نے اعلان کیا کہ ہماری محنت اور جد و جہد کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے یعنی نام اور تعارف کے اعتبار سے تو مسلمان ہو مگر عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو جس طرح آج کے وہ سربراہان مملکت ہیں جو خود کو امت مسلمہ کا ترجمان اور نجات دہندہ قرار دیتے ہیں مگر انہیں کلمہ طیبہ کا مفہوم معلوم نہیں ہے اور نہ ان کا عقیدہ مسلمانوں جیسا ہے اور نہ ان کے طور و اطوار مسلمانوں جیسے چنانچہ اسی نقطے پر محنت ہوئی اور اس کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے مگر مسلمانوں کے پاس نظریہ جہاد کی صورت میں کفر کی ہر سازش کا جواب موجود تھا وہ عیسائی جو میدان میں بری طرح مار کھا چکے تھے اب سازش کے سوراخوں سے ڈسنا چاہتے تھے مگر جذبہ جہاد کی وجہ سے مسلمانوں میں کفر کی ہر اداس نفرت اور کفر کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھنے کا وہ تریاق موجود تھا جس سے وہ کفر کے زہر کو اپنے میں سرایت نہیں ہونے دیتے تھے آج کل اسی تریاق کے خاتمے کے لیے بین المذاہب امن کانفرنسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور افسوس اس پر ہے کہ بعض علماء کرام بھی اس طرح کے کاموں میں شریک ہو رہے ہیں مگر یہ سب کچھ ناکام ہوگا کیونکہ قرآن پاک موجود ہے جو واضح اعلان کر رہا ہے ان المشرکون نجس چنانچہ اسلام کے اس اہم فریضوں کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی محنت کا آغاز ہوا اسلام کے اس مرکزی محور کو مسلمانوں کی زندگیوں سے ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ اور فکر سے نکالنے کی سازشیں تیار ہوئیں غیروں کی شکل میں آنے کی بجائے اپنوں کے بھیس میں وار کرنے کا فیصلہ کیا گیا دشمن بن کر للکارنے کی بجائے تقدس کا روپ دھار کر ڈسنے کو زیادہ مؤثر سمجھا گیا چنانچہ مختلف تحریکیں چلیں جن سب کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے ہٹانا اور مسلمانوں کو جہاد بھلانا تھا یہ کام اگرچہ کافی مشکل تھا کیونکہ جہاد مسلمانوں کی رگ و پے میں صلاحیت کر چکا تھا مسلمانوں کی مائیں اپنے بچوں کو جہاد اور شہادت کے کارنامے سنا کر لوریاں دیتی تھیں قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں جہاد کے واضح احکامات موجود تھے جہاد چھوڑنے کا بدترین انجام بھی تاریخ کی روشنی میں ان کے سامنے تھا بہادر نبی کی امت ہونے کی نسبت سے ہر مسلمان کو بزدلی اور حب دنیا سے فطری نفرت تھی مگر جہاد کے خلاف جو محنت ہوئی اس نے یہ مشکل یوں حل کی کہ مسلمانوں کو تقدس روحانیت نبوت اور تجدید کے نام سے دھوکہ دیا گیا کافروں نے وہ دروازے تلاش کیے جن دروازوں سے داخل ہونے والوں کے لیے مسلمانوں کی نگاہیں عقیدت و محبت سے جھک جاتی ہیں ان اصطلاحات کو استعمال کیا گیا جن اصطلاحات کے سامنے مسلمان چوں چرا نہیں کرتے جھوٹے مدعی نبوت کھڑے ہوئے ان کی جھوٹی نبوت کو تو مسلمانوں نے ٹھکرا دیا مگر وہ دوسرے چور راستوں سے اپنا زہر گھولتے گئے تجدد کے نام پر ایمان فروشوں نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو فنا کیا اہل قرآن کی اصطلاح استعمال کر کے کچھ عناصر نے قرآن مجید میں تعریف کی اور جہاد کو مسلمانوں کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی احادیث پر عمل کے نام سے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کے خلاف چلنے والی تنوار چھین کر وہ لاٹھی دے دی جن سے وہ مسلمانوں کا سر پھاڑیں میدان جہاد سے نکال کر انہیں مناظرے کے میدان میں لاکھڑا کیا جہاں ان کی زندگی کا مقصد دوسرے مسلمانوں کو نیچا دکھلانا بن گیا روحانیت اور اصلاح نفس کے نام پر لٹیروں کو کھڑا کیا گیا جنہوں نے پورے دین کو چند رسومات میں بند کر کے مستند اور قطعی دین کو چند مصنوعی احوال سے بدل دیا بے چین انسانوں کو سکون دلانے کے دھوکے میں قبروں کا پجاری اور قوالی کا رسیہ بنا کر ان کی ہر قوت کو ختم کر کے رکھ دیا بالفاظ دیگر امت مسلمہ کے مردوں کو کنگن اور ہار پہنا کر زنانے بنانے کا مشن زور شور سے جاری ہوا انگریز کی طرف سے ان تمام طبقوں پر نوازشات جاری تھیں جنہیں یہ لوگوں کو نصرت خدا بندی بتلا کر اور زیادہ گمراہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم حق پرست نہ ہوتے تو اللہ کی یہ نصرت ہمارے ساتھ کیسے ہوتی بار بار پوری کوشش اور محنت کر کے مسلمانوں کے قلوب اور دماغ سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت نکال دیا گیا اور حالت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ لوگ جو مرزا قادیانی سے سخت نفرت رکھتے تھے اور اس کے خلاف کام کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے وہ بھی جہاد سے اتنے ہی دور ہو گئے جتنے کہ قادیانی کی کفریہ تعلیمات کو ماننے والے اس کوشش اور محنت سے صرف جہاد ہی کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ وہ تمام چیزیں جن کا محافظ جہاد تھا وہ سب کمزور ہوتی چلی گئیں دین کے وارث حضرات علماء کرام کو تیسرے درجے کا فرد بنا دیا گیا انہیں عام انسانوں کا ملازم اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا قرار دیا گیا نعوذ باللہ مساجد کا تقدس فنا ہوا نماز جیسے فریضے کی یہ قدر باقی رہ گئی کہ اذان کے باوجود اسلامی ملکوں کے بازاروں کی چہل پہل اور خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں آتا دین کے ہر حکم کا اپنے اور غیر مذاق اڑانے لگے کافروں کی شکل و صورت مجبوری کی حد تک فیشن بن گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایک پسماندہ طبقے کا شعار قرار دے دیا گیا جہاد کے کمزور پڑنے سے وہ کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں پر نہیں ہوا ختم نبوت جیسا اہم اور اساسی عقیدہ بنوانے کے لیے اور ایک واضح اسلامی حکم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا اور اس کو ماننے والا کافر ہے کو ایک اسلامی ملک میں منوانے کے لیے ہزاروں قیمتی جانیں قربان کروانا پڑیں اس سے بڑھ کر اور کیا غم کی بات ہوگی کہ ہمارے اسلامی ممالک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تک محفوظ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کافر ان حالات سے مطمئن تھے دین کی ذلت اور علماء کی اہانت پر وہ بغلیں بجا رہے تھے اسلامی ملکوں میں ان کی مرضی کے دستور و قوانین چل رہے تھے ان کی پسندیدہ شخصیتیں ہر جگہ کرسیوں اور عہدوں پر قابض تھیں مسلمانوں کا گلا بند اور کافروں کی زبانیں کھلی ہوئی تھیں پھر اچانک یہ حالات تبدیل ہونے لگے مسلمان اپنے اسی دین کی طرف لوٹنے لگے جو ان کا حقیقی دین تھا جو دین اللہ نے اپنے نبی پر مدینہ منورہ میں کامل فرمایا تھا جس دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا تھا جس دین پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا تھا اور یہ اچانک نہیں ہوا بلکہ افغانستان میں چلنے والی جہاد کی اس تحریک کی بدولت ہوا جس تحریک کی قیادت حضرات علماء کرام اور پختہ دیندار مسلمان فرما رہے تھے اس تحریک میں گننے والے لہو نے مسلمانوں کا جمود توڑ دیا اللہ رب العزت کی نصرت کو میدان جہاد میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے مجاہدین کی دعوت نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کی دبی چنگاری کو بھڑکا دیا افغانستان میں فتح و کامرانی کی ایسی داستانیں زندہ ہوئیں جنہوں نے مایوس دل مسلمانوں کے دلوں کو ہر جگہ زندہ کر دیا بقول علامہ اقبال شیطان نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا کہ افغانوں کی غیرت دین کو ختم کرنے کے لیے ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال باہر کرو افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو مگر جہاد کی اس مبارک تحریک کی بدولت یہ ملا جسے افغانستان کے کوہ و دمن سے نکالنے کے لیے دنیا کی ایک بہت بڑی شیطانی سپر پاور نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ افغانستان کے تخت و تاج تک جا پہنچے تب اپنوں اور غیروں کی آنکھیں کھل گئیں ہر طرف مسلمان اپنے اصلی دین کی طرف لوٹنے لگے بس یہی ایک تبدیلی آئی کہ لاکھوں مسلمانوں نے قرآن مجید کے حکم جہاد کو زندہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہاتھوں میں اسلحہ تھام کر دین کو عزت دلانے کا عزم کر لیا قرآن مجید کے حکم و آئد الحم مستطعتم کے مطابق جہاد کی تیاری شروع کر دی ہر سو جہاد کا غلغلہ بلند ہوا شہادت کی داستانیں ہر سو مہکنے لگی اب حقیقت میں یہ کوئی تبدیلی نہیں تھی بلکہ اپنے اصلی اور حقیقی دین کی طرف لوٹنا تھا مگر دنیا کو یہ بہت بڑی تبدیلی نظر آئی اور کفریہ طاقتوں نے بکھلا کر اس کی مخالفت شروع کر دی ان کی مخالفت سے نقصان تو کیا ہونا تھا یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ سچا دین وہی ہے جس میں جہاد ہو اور قوت رکھنے کا نظریہ ہو کیونکہ کافر ہمیشہ سے سچے دین کے مخالف رہے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن مجید کی یہ خبر ہے کہ کفر انہیں غیظ و غضب کے ساتھ دیکھتا ہے چنانچہ اس سے مجاہدین کا حق پر ہونا معلوم ہوتا ہے ان چند مسلمانوں کے خلاف کفر کے اس طوفان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سچے ہیں اور یہ وہی جماعت ہے جس کی بشارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں دی ہے لا تزال لاتضل من المسلمین الحق ظاہرین على من ناواہم یوم القیامہ ترجمہ مسلمانوں میں ایک جماعت تا قیامت ایسی رہے گی جو حق کی خاطر لڑتی رہے گی اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی مسلم جلد دو صفحہ ایک سو چوالیس اس حدیث شریف میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں جو جماعت حق پر ہوگی اس کی ایک بڑی اور اہم صفت کتال فی سبیل اللہ ہوگی یہ مضمون اور بھی کئی احادیث شریفہ سے ثابت ہے بہرحال کفر کی اس بکھلاہٹ اور اسلامی قوت کا جذبہ اور نظریہ رکھنے والے مسلمانوں کے خلاف ان کی سرگرمیوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کافروں کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو انہیں اسلامی قوت رکھنے والے مسلمانوں سے ہے اور کافر ان مسلمانوں کے وجود کو اپنے لیے موت سمجھتے ہیں اس سلسلے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو جہاد کی اس قدر قوت بنانے کا حکم دیا ہے جس سے کفر پر دہشت طاری ہو جائے قرآن مجید کے الفاظ ملاحظہ ہوں قُوَّةٍ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ترجمہ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے ان کافروں کے مقابلے کے لیے خوب طاقت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے مہیا کرو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو دہشت زدہ کر دو اس آیت میں ترہبون کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آج یہی لفظ گالی بنا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے چنانچہ اسلامی قوت رکھنے والے مسلمانوں کو ارہابی دہشت گرد کہا جاتا ہے تو اب اس گالی سے مسلمانوں کو شرمانے کی کیا ضرورت ہے اللہ پاک نے خود مسلمانوں کو اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ اور دہشت زدہ کرنے کا حکم دیا ہے تو جو مسلمان اللہ کا یہ حکم پورا کرے گا وہ یقیناً ارہابی ہوگا تو ارہابی ہونا سعادت ہوا نہ کہ باعث شرم اللہ کے دشمنوں پر دہشت تاری کرنا عبادت ہوا فساد نہیں اور اس میں مسلمانوں کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اللہ کے دشمن کافر اللہ کی زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروئی میں ایسے ظالمانہ نظام بناتے ہیں جو پوری انسانیت کو مذاہب کا شکار کر دیتے ہیں اللہ کے یہ دشمن اپنوں اور غیروں سب کے لیے مصیبت بنے رہتے ہیں اور اگر ان کو کھلی چھٹی مل جائے تو پھر ایسی حرکتوں پر اتر آتے ہیں جن سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے ابھی تو ایک ہی صدی گزری ہے کہ گورے کافروں نے بر افریقہ کے انسانوں پر وہ ظلم ڈھائے جن کا اب بھی تذکرہ کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لاکھوں انسانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر دوسرے علاقوں میں لے جایا گیا جہاں انہیں غلام بنا کر رکھا گیا کروڑوں لوگوں کو برسر عام قتل کیا گیا بہرحال ظلم کی یہ داستان بہت طویل ہے جسے لکھنے کا یہ موقع نہیں ہے اب اگر ایسے ظالم درندوں کو دہشت زدہ اور خوف زدہ کیا جائے یا انہیں قتل کر کے انسانیت کو آرام پہنچایا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت پر احسان عظیم ہے چنانچہ اسی چیز کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ کافروں کو ان کی ظالمانہ حرکتوں اور گھنونے ہتھ کنڈے سے بعض رکھنے کے لیے مسلمان ہمیشہ تیار رہیں اور یہ تیاری ایسی ہو کہ کفر پر دہشت تاری ہو جائے بہرحال اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی تبدیلی کی بنا پر بنیاد پرست نہیں کہا جا رہا بلکہ اپنے اصلی دین کی طرف لوٹ آنے کے سلے میں انہیں یہ لقب مل رہا ہے اور اس لقب کا ملنا مسلمانوں کے لیے سعادت ہے کیونکہ حق جماعت وہی ہوگی جو فی سبیل اللہ بھی کرے گی اور کتال سے پہلے کتال کی جس قدر تیاری کے حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ بھی کرے گی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدینہ محمد علیہ و صحاب ہی اجمائین سن تحریر انیس سو بانوے